جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہتے تھے ہے کوئی جو مجھے اپنی قوم میں لے چلے کیونکہ قریش نے مجھے اپنے رب کے کلام قرآن کی تبلیغ سے روک دیا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار نو سو پچیس یہ حدیث صحیح ہے